بہت مشکل ہے اور بدت چاہیے لیکن انتظام تقریب بائی دے دیر ہو جاتی ہے اور برائی دیر گا ہو سکتی ہے بیاہ بہت دیر لگتی ہے کیا نہیں ہر چیز کے بہت دیر لگتی ہے لیکن نکاح ہونے کے بعد نکاح کا ٹوٹنا جب ہوتا سر کچھ دیر لگتی اور اب تو اب تو دیر لگتی نہیں بہت دیر بہت آسانی سے ہر چیز کا یہی دولت کا کمانا مال کا کمانا بہت دیر لگتی ہے اور بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے لیکن اس کا برباد کر دینا راضی دینا مکانوں کی تعمیر بہت مشکل سے ہوتی ہے بہت دیر میں ہوتی ہے لیکن تقریب دس مزدوروں کو بلا لیجیے اور اب تو دوسری گی مزدوروں کی تو یہ چوک کافی ہے ایک چوک کا گولا کافی بلکہ پورے ملک کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن اس کی تقریب ایک ایٹم بم کافی چھوٹا تھا چھوٹا سا ایٹم گم ایٹم بم بس ڈال دیا ڈال دیا پتہ ہاں، ہر چیز کا کسی چیز کی تعمیر کسی چیز کا بنانا بہت مشکل ہے اور دیر میں ہوتا ہے جوانی کا آنا ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے کے بعد چودہ پندرہ برس لگتے ہیں جوانی کے آنے میں چودہ پندرہ برس لگتے ہیں لیکن جوانی کو برباد کر دینا تھوڑی دیر میں ہر چیز کا یہ فائدہ ہے کہ تعمیر کی چیز اس کی مشکل ہے اور دیر میں ہوتی ہے اور تقریب بہت آسان اور جلدی ہو ہے اس لیے تقریب کوئی اصل کی بات نہیں اور کوئی ہوشیاری کی بات نہیں یہ کوئی کامیابی نہیں کامیابی اور ہوشیاری تو کسی چیز کے قائم کرنا اس کا آباد کرنا اس کو آباد رکھنا یہ کی اور کی خوبی کی بات جوانی کا آنا پھر اس کا محفوظ رہنا یہ خوبی کی بات آئی ہوئی چیز ہاتھ سے نجاب ہے اسی کو لیتے رہیے لیتے رہیے اور چلتے رہیے یہاں تک ایمان ایمان اس کا آنا مشکل اور جانا کچھ نہیں اب اسی ایمان آئے ہوئے کا محفوظ رکھنا بہت اہم بات ہے اور بہت ضروری چیز ہے اور اس ایمان کی دولت سے ساری دولتیں مٹی اس ایمان کی دولت کے مقابلے میں ساری دولتیں کچھ نہیں اگر یہ نہیں ہے تو سب نہ حاصل کچھ نہیں نہ دنیا کی زندگی وہ کوئی چیز اور تو ہے ہی نہیں اس لیے میں نے اس لیے کیا کہ دنیاوی زندگی میں ایمان اگر نہیں ہے تو بظاہر کچھ نہ کچھ بار ہوتا ہے ہر ٹھیک ہے زندگی کچھ ٹھیک ہے جو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے میرے ظاہر نظر میں ٹھیک مار ہوتی ہے اور ظاہر نظر میں جس شخص کے پاس ایمان کی دولت ہے اگر سے کوئی اور دولت نہیں ہے تو لوگوں کی ظاہر نظر میں کیا چیز لیکن اللہ اللہ کے رسول سے پوچھو اور جس کی صحیح عقل ہو عقل میں دنیاوی فطور آ کر بے عقلی نہ ہو گئی ہو اس سے پوچھو کہ ایمان کی دولت کیا ہے ایک صحابی تھے ظاہر زی سے زو سے بھی ظاہر یہ زے سے ان کا نام تھا وہ گاؤں میں رہتے تھے صحابی ظاہر تو کبھی کبھی اس گاؤں سے جب آتے تھے حضور حضور خدمت میں زیارت کے لیے تو کچھ گاؤں کی چیز لے آتے تھے اور جب وہ جاتے تو حضور حضرت طیبہ کی کرسی ان کو دے دیا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے محبت میں کہ ظاہر ہمارے گاؤں ہیں ہم ظاہر کے شہر ہیں تو طیبہ شہر تو شہر کی چیز ہم ظاہر کے شہر ہیں اور ظاہر ہمارے گاؤں ہیں ایک دن ظاہر بازار کی طرف اتباع شہر بازار کی طرف جا رہے تھے حضور اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے اور حضور بھی اسی طرف کو روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ظاہر جا رہے ہیں پہچان لیا ان کو ظاہر جا رہے ہیں چپکے چپکے چپکے تو آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے جا کر دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے حضور کی طاقت وہ جو ایک ہزار پہلوان تھے طیوان عرب میں ایک ہزار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ان کا نام تھا ان نے اپنے ایمان لانے کے لیے یہ شرط کی کہ آپ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں مجھے منظور ہے مگر شرط یہ کہ آپ اس سے خوشی رہے زکانہ پہلوان نے کہا کہ آپ اس سے کشتی لڑے اب نبی کے لیے نبوت کے ساتھ کرنے کی کشتی بھی ضروری ہے تو دوسری چیز ہے لیکن انہوں نے یہ کہا بہت اچھا کشتی لڑوں گی مخلوط گھٹی ہو گئی کیا یہ پیغمبر صاحب کی کشتی ہو گئی تو کانا پہلوان سے آپ نے کشتی لڑی جو ایک ہزار کا مقابلہ کرتا تھا اب نے پچھاڑ دیا حضور نے پچھاڑ دیا وہ جانتا تھا نہ کہیں کرسی نہیں لڑی کسی پہلوان کی شاگردی نہیں کی ہم نے کہیں ان کو مقدر پھیلاتے ہوئے اور ڈڈ کر کے دیکھا نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلی مرتبہ کی بات ہے دوبارہ پھر لڑیں گے پھر لڑو دوبارہ ہی پچھاڑ دیا تین دفعہ کشتی ہوتی ہے یہ بہت اچھا تو تین دفعہ بھی پچھاڑ دیا ان کو رکانا کیونکہ سادہ پن تھا وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ کے انسانی طاقت اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے کہیں پیروائی نہیں کی جس چیز کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا یہ آپ کی طاقت وہ خدائی طاقت ہے جس سے آپ نے مجھ کو پچھاڑا میں آپ کی نبوت کا قائل ہو گیا اور ایمان جاتا ہوں تو آپ میں اسی طاقت تھی اب جب کندھوں پہ ہاتھ رکھا ظاہر کے ظاہر پاس کے ساتھ جباب پڑا ہوگا انہوں نے پہچانا نہیں منتا تو کون ہے پہچانا نہیں حضور نے بسلایا نہیں تو کن کیوں سے دستوڈارک اور جو نظر گئی پہچان لیا آنکھ ہے اور پیچھے کو ہٹنے لگے اور اپنا کمر اور حضور کے کے سیرے والے جا چپٹا دیا صحابہ کے نام کی یہ نیت ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے حضور کا جیسا بھی اثر ہمارے جن سے جسم سے مل جاوے تو پھر میں جانے کا نام نہ رہے جسم لڑے اور کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کوئی شخص جو ظاہر غلام کو خریدے اللہ تعالیٰ کے بندے سے غلامی ہے وہ شریف غلام تو تھے نہیں ہے کوئی شخص جو اس غلام کو خریدے ظاہر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ عرض کرنا یہ تھا یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون خریدے گا کہ یہ ظاہر نہ تو اپنے کام کا نہ دوسرے کے کام کا تو ایسے کون خریدے گا تو آپ نے فرمایا تم ہی تو کہہ رہے ہو تم ہی تو کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے پوچھو کہ تم کتنی قیمت کے ہو حضرت وہ کیا چیز تھی ایمان کی دولت ایمان کی دولت جس شخص کے پاس ہے اور بظاہر کوئی اور چیز اس کے پاس نہیں ہے اور ایک شخص کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اور پوری دنیا کی دولت اس کے پاس ہے کہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں اس تصور لے لیجیے آپ اس تصور کو ذہن کے اندر لائیے کہ پوری دنیا خزانوں سے دولتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا وہ مالک ہے لیکن ایمان نہیں ہے اس کے اندر تو اس ایمان والے کے مقابلے میں جس کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں ہے نہاد درجی کے غربت نادار اور یہ تصور کر لیجیے آپ کہ انتہائی درجے کی جو بیماری ہو سکتی ہے جسم کے لیے خدا نخواستہ وہ بھی اس کے ساتھ اور یہ تصور کر لیجیے تیسری چیز کہ مخلوق کی نگاہ میں کوئی عزت بھی نہیں اس کی یہ تو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں ایک تندرستی اور ایک دولت اور ایک عزت تینوں چیزیں ہیں صحت عزت دولت اور اس شخص کے پاس اس مومن کے پاس ان چیزوں کی کوئی چیز بھی نہیں ہے بلکہ انتہائی درجے کی چیز یہ اس کو ذلت کی حاصل ہے اور غربت کی حاصل ہے اور بیماری کی حاصل ہے لیکن ایمان ہے تو اس ایسے ایمان والے کی دولت کے مقابلے میں پوری دنیا دولت سے بری ہوئی ہے کوئی چیز نہیں جب ایمان نہیں اگر اس ایمان کو کوئی سمجھ لے گئے تو اس کا نام دنیا بھی آتی ہے ذلتیں بھی آتی ہیں غربتیں بھی آتی ہیں لیکن وہ جب سمجھ دے گا کہ ایمان کیسے کہتے ہیں تو پریشان نہیں ہوگا اس کو گھٹن نہیں ہوگی و تکلیف ہے لیکن اندر روح ہے کوئی تکلیف نہیں فرق ہے چین ہے حق سارا گواہی دے رہے امن مطلب مینو قروب اللہ بے ذکر اللہ بے جائے وہ جو مومن ہیں ان کے قلوب مطمئن اور کیوں نہ ہو میں تمہارے کان کھول کر کہتا ہوں اللہ کے بارے اللہ کے مانے کان کھول کر سنو باخبر ہو کر سنو اللہ یاد رکھو یہ اللہ کے معنی اللہ یاد رکھو بے دے جکے قلوب اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اگر حضرت اطمینان قلب نہیں ہے تو کرو قلم کو اطمینان نہیں ہے سکون چین نہیں ہے ہوا کرو گھر بھرا ہوا خزانہ میرے سفل پریشان ہمارے مولانا تھانوی صاحب نے ایک رئیس کا واقعہ سنایا تھا ایک رئیس تھا جو کئی گاؤں کا مالک ایک ہوتے شیخ تاجر جو کروڑوں کے مالک اور ایک ہوتا رئیس وہ بہت سے گاؤں کا مالک قبضہ اسے رئیس کہتے ہیں اس سے اور زیادہ ہو گیا نواز کہتے ہیں پورا ملک مالک ہو گیا تھا بادشاہ کہتے تھے تو ایک بہت بڑا رئیس تھا جو کئی گاؤں پر قبضہ مارے تھا وہ بیمار ہوا علاج سے کسانی کسی بڑے رئیس کے علاج کے لیے کوئی طبیب بڑا سے بڑا اور کوئی ڈاکٹر بڑا سے بڑا چھوڑ دے گا نہیں چھوڑ سکتا مگر آرامی نہ ہوا اور بیماری تھی اس کو پیٹ کی آتے اور میدا اس کا نہایت کمزور ہو گیا تھا آخر کا سب نے مل کر وہ زمانہ اطبا کا تھا ڈاکٹر تو اب ہوئے ہیں سب کی رائے یہ ہوئی کہ اب آپ کے لیے سیواس کی اور کوئی صورت نہیں ہے کہ قیمہ بکری قیمہ بہت باریک بہت باریک بہت باریک کرا کر کپڑے میں اس کو بندھا دو کپڑے میں پوٹلی جیسے کوئی بیمار ہو جائے خشکی ہو جائے تو بی جانا بی جانا سر پوٹلی باندھ کے پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو گلی خشکی بغیر پوٹلی تو اس جانے کی پوٹلی کی طرح سے سیما پوٹلی میں باندھ کر اور چولہے پر دیکھ چیزیں پانی رکھ کر اس میں ڈال دو وہ قیمہ نیچے کی آگ چولہے کی ابل جائے گا سیما ابل جائے گا تو ابل گیا پک گیا اس پوٹلی کو آپ چو سکتے سیما کھا بھی نہیں سکتے یہ ہمارے مولانا تھانوی صاحب نے ہم کو سنایا تھا اس کو چوس لیا آپ سیما کھا نہیں سکتے آپ میدا آپ کا آنچ ہے اس کو بھی نہیں کھا سکتے بلکہ پولٹری بڑی ہوئی ہوگی شروع لیا جا آئے تو سر ڈیڑھ سو روپئے کی فکر ہے کوئی آر جا کھول لے چتر سو روپئے کی چوکی داری کر رہا ہے اس کا پہلا لے رہا ہے <coughs> نکال کے تھائی دے اسے رسا نکال کے کر دیا بات تو جبھی ہے گرو چیلی کی گرو اور چیلی کی بات تو جبھی ہے نا کہ گرو کا پورا تابے داری ہو تو گرو کیوں بنایا تھا پیری کیوں بنایا تھا جس کا ہمارا کہتے ہیں بیگ یعنی بے ہو گیا کیا مطلب کہ خود خود مختار رہا بک گیا اب جو جو وہ کہے بس وہ کرو اور تمہارا اختیار ختم جب تک دکان میں آپ کی جو چیز رکھی ہے کیا مالک ہے اور جب اس چیز کو آپ نے بے کر دیا اور وہ لے گیا اب آپ کے اختیار کیا باقی رہا اب چاہے اس کو پھینک دے چاہے استعمال کر لیں چاہے کسی کو دے دے لے گیا تھا وہ اچکل کے بنانے کے لیے اور بنایا تھا کرتا اور جب نکلا اس دکاندار کے سامنے سے دیکھا ارے بھیا بات سنو تم تو مجھ سے یہ کپڑا اچکل کے لیے لے گئے تھے یہ کرتا کیا بنا دیا تم نے اچکل بناتے تو کیا کہے گا مجھے اختیار تجھے دے چکا بے ہو چکی میں کیا کرتا بناؤں کیا اچکل اب تجھے کیا خاص تجاتے یہ بیگ بیگ اسی سے بک گیا تو گرو اور چیلا جب کیلا تابے داری نہ کرے پوری پوری تو کیا اسی کو قرآن پاک میں مومنوں کو کہا سب تعالیٰ نے بے جنا تم تو خوب آئے میری توحید کو اور میرے حبیب رسالت کو مان کر تم تو خوب آئے کہ کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور سے لینا یہ بڑا سستا رہا تم تو بکے ہوئے ہو میرے ہاتھ جنت کے ایوز بے اندر لہ جنت کے ایوز تم تو بکے ہوئے ہو ان اللہ ترا تمہیں تو خرید رکھا ہے تمہاری جانوں کو بھی تمہارے مالوں کو بھی ان اللہ اللہ نے اب تمہارا کیا تم تو بک چکے لہذا میں جو کہوں وہ کرو اگر تم جنت کی تعریف ہو صحیح معنی میں کہ اس مرد سے ہی پہنچ جاؤ اپنے گھر جس کا نام کیا ہے جنت تو اب اس کے ساتھ کوئی سوچ نہیں ہے کہ جو میں کہوں وہ کرو اور جتنا جتنا اس میں فرق آتا رہے گا اتنی اتنی دیر جنت کے اندر داخل ہونے میں ہوتی رہے گی تمہیں گھر ملنے میں اتنی اتنی دیر کہ تمہارا کاغذ جو بکری کا بینامہ جانتے ہیں بینامہ تو بینامہ جو بکری کا وہ پورا ٹھیک سامنے آوے اور اگر وہ بینامہ ہوگا مشتبہ تو اسی دیر اس کی تحقیق میں ہو کر چیز کے ملنے میں ملے گی اور اگر وہ بینامہ بالکل کھو گیا عدالت کے اندر داخل نہیں اور دوسرا کہتا ہے کہ میرا کہاں بینامہ تو وہ مکان اس کے پاس سے سامان گیا تو اگر خدا نہ خاص تھا بے نامہ جو ایمان کا کاغذ ہے وہی نکل گیا تو تو جنت گئی وہ رہ نہیں سکتی مل نہیں سکتی وہ ڈرانا ہے موٹی مثال ہے اور اگر بینامے میں کچھ تھوڑا سا ادھر ادھر کا حلفوں کا لفظوں کا کچھ فرق آ گیا ہے لیکن بینامہ نامہ ہے یعنی ایمان تو یہ الگ بات ہے لیکن لگا ہی بہت دیر گھر ملنے میں ہے موٹی بات نہیں گھر ملنے میں دیر لگے گی بڑا حساب کتاب دینا ہے جب اس سے پوری فراغت ہو جائے گی اور اس جرم کی مجرم کو سزا مل جائے گی جس کا نام جیل خانے دوزخ ہے پھر جنت میں تاخیر کے ساتھ دیر کے ساتھ جیسا بھی جرم ہو مل جائے گی لیکن وہ جنت اپنا گھر کہ یہاں سے اترتے ہی اور گھر پہنچ جاتے مدمت نشانہ چل رہا ہوں ہوائی جہاز سے کیا سفر کسی نے جی اور وہ ٹکٹ وغیرہ کاغذات ہوتے نہیں ہوتے اور وہ ٹکٹ ٹی نہیں رہتے اگر یہ پورا کا پورا ٹھکانے پر ہے اور جو سامان لے کے جا رہے ہیں وہ قانون کے اندر ہے اترتے ہی ہوائی جہاز سے اپنے گھر پہنچ گئے اور جتنا ان کاغذات کے اندر دیکھنے والوں کو فرق معلوم ہوگا آپ کا تشریح اور دوسرے کو نکال رہا ہے جن کے کاغذات سفر کے صحیح ہیں ان کو دیکھ رہا ہے اور جو سامان ان کو دیکھ اس طرح بیٹھا دیر لگی ان لگی قانون کے خلاف سامان ہے تو تمہارے پاس وہ کاغذ ٹیکے کا ہونا چاہیے وہ کہاں ہے کہاں کہاں کھو گیا گم ہوا وہ ہم تحقیق کریں گے جب یہ حضرت تحقیقات کے اندر وہ ٹھکانے سے بات ہو جائے گی جائیے جیل دیر لگی اسی طریقے سے ہمارا یہ جن جس سے آئے ہیں اور وہ ٹکٹ ایمان کا جو دے کر وہاں سے چلے ہیں اور وہ امال اس ٹکٹ کے ساتھ جو بتائے ہیں اگر وہ ہمارے آباد اس ٹکٹ صحیح کے ساتھ ٹھیک ٹھیک لے کر چلے ہیں بہت اچھا موت یہ ہے وہ ہوائی جہاز اترنا جائیے کوئی حساب کتاب نہیں کوئی سوال جواب نہیں ٹھیک ہے جو تم سے سوال کیا تو تم نے جواب ٹھیک دے دیا سوال ہوتے نہیں ہے ملک رکھے آئیں گے تو جیسے یہاں سوالات ہوتے ہیں سفر کے اندر ہوئے تو وہاں بھی سوال کے جواب ٹھیک دے دیے اور سامان عمل کا پاس ٹھیک ہے اور ٹکٹ ایمان کا مضبوط ہے اس میں کوئی جاؤ سو جاؤ آرام کے ساتھ آرام کرو موٹر مثال ہے مگر اصل والے کے لیے سمجھنے والے کے لیے تو جب سطارہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ من المؤمنین انفسهم الکشم ہم تو پھکے ہوئے ہیں تو ایسے ہی وہ چیلا اور مرید گرو گرو نے جب کہا کہ پھینک دے اس کو نکال کے پھینک پھینک دے دیا اگر نہ تو پھینک دیا تھوڑی دیر میں گرو بھی کھلی آنکھ نے دیکھا کہ سو رہا سجا کے دے رہا ہے نیند آ گئی کیونکہ دنیا نکال کر اس نے روپے کی جو تھی وہ پھینک دی تو کل کو چین آ گیا آیا سکون ہوا نہیں ہوا لیکن جب پیسہ تھا تو سکون نہیں اور جب پیسہ نہ رہا اور کی اپنے گرو کی تابے داری سکون ہو گیا نظیر ہے یہ اسی ٹھیک یہی طریقے سے ایک مومن اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوا جس کو ایمان لایا ہوا کہتے ہیں وہ ہے لیکن کیسا پاس نہیں قلب کو اس کے کیا ہے اطمینان چیلے کو اطمینان آ گیا تھا یہ سمجھنے والوں کے لیے باتیں ہیں یہ سمجھنے سمجھدار والوں کے لیے باتیں ہیں یہ ہر ایک کے لیے یہ بات ہے جس کے ذہن میں کوئی دوسری اور چیز گھس گئی ہے اس کے لیے یہ بات نہیں ہے وہ تو اور الٹا ہنسا کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مزہ اس نے چکھا نہیں ہے وہ مزہ اس نے چکھا نہیں جب چکھا نہیں وہ کیا جانا اس مزے کو وہ کیا جانا بے بد میں ہنس والا نے ایک واقعہ سنایا تھا بے بد میں جب ریاستیں تھیں زمینداریں تھے تو بڑے چوکے ہوئے تھے ایک شیخ زاد یعنی شیخ سید بہت پٹھان ہو گیا تو شیخ زاد کے رئیس تھے ان کیا ہوئی صاحبزادے کی شادی تو بڑا اس کے اندر رج کیا کھانے دانے یہ وہ مختلف قسم کے تیار کرائے لوگ کھا رہے ہیں اور شیخ صاحب کبھی کبھی آ کر دیکھ جاتے ہیں ایک محفل اٹھی یعنی ایک لوگ بیٹھے کھائے پھر دوسرے بیٹھ گئے تیسرے بیٹھ گئے تو شیخ صاحب نے آ کر تین چار دفعے کے بعد کہا ارے وہ ہماری رعایا کے جو چوار ہیں ان کو بھی کھانا کھلایا نہیں اپنی ریت کے آدمی ان کو بھی کھانا کھلایا صاحب ابھی بڑھوائیں گے بڑا کے ہاں ہاں دیکھو بوڑھے رہ جاؤ ارے رئیس ایسے ہوتے تھے بڑے نرم ہوتے تھے شفت کے ہوتے تھے ریا پر بڑی مہربانی سے پیش آتے تھے وہ نہ رہ جاتے نہیں نہیں رہ سکتے تہواروں کی دعوت وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بریانی بھی ہے اور زردہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اس میں سیریجی بھی تھی تو چمار کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے وہ سفید سفید چیرینی تصریوں میں جمی ہوئی وہ بھی لا کر رکھ دی تو ایک نے یوں کر کے یہ کیا ہی کہ وہ چپکتی ہوئی ہے چیری نہیں ذرا چاول دودھ کی پکی ہوئی وہ چمار کہنے لگا یہ کہا ہے ریٹ ریٹ سو یعنی کے ریٹ ہوتی نا جی ہاں، چکنی ہوتی ہے یہ کیا ہے ریٹ ریٹ سو یعنی کہ یہ ریٹ کیا ہے ریٹ ریٹ سو دوسرے نے کہا ریٹ ہوتا تو تیرے سامنے کھانے کو رکھتے ہی ارے تم کھا کے دیکھ میں بھی کھاؤں تم بھی کھاؤ سب کھا کے دیکھو کیسی ہے اب وہ تو بڑے مزے کی پھر رئیس کی پتوائی ہوئی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر بڑا خوش ہوا جو ریٹ کیا رہا تھا بڑا خوش ہوا او ایسا تب تک کبھی نہیں کھایا ایسا کبھی اب تک نہیں کھایا تو جب اس کو مزہ معلوم ہوا تو وہ ریٹ کیا معلوم ہوا بہترین چیز کھانے کی ایسے ہی جس مومن نے یہ تصویر کا رخ ایمان کے ذائقے کا مٹھاس حلاوت نہیں چکھی تو کیا جانے اس میں کیا سکون ہے اور کیا چین ہے اور کیا چیز ادھر آ کر دیکھو تو تم ہفتے اقلیم مشہور ہے دنیا کے ساتھ سات اقلیمیں ہیں ہر اقلیم کے الگ الگ ملک ہے جیسے ایشیا ایک اقلیم ہے اس کے بہت سے اندر ملک ہے تو تم کیا جانو تم نے تصویر کا ایک دیکھا دنیا میں آ کر ایمان کا رخ تم نے دیکھا کیا ہے اس کا ذائقہ تم نے چکھا کیا ہے تمہیں کیا پتا ذرا امتحان کے طور پر کچھ دنوں کے لیے ذرا اس کا مزہ چک کے دیکھ لو تم یوں کہو گے کہ پوری دنیا کا مزہ اس ایمان کی وجہ کے مقابلے کڑوا ہے اب یہ سب سن کر سن آ سکتی بات نہیں آ سکتی یہ بات سن کر سن آ سکتی ہے نہیں آ سکتی بات ہے ذرا سی میں کبھی کبھی ہم بھی نقل کر دیتے کھلی ہوئی لکھتی ہے لکھتے ہیں کہ بانسری بجانے والا کروں گا معلوم لکھتے ہیں کہ ایک بانسری جانتے ہو جو بہت اچھی بنائی جاتی ہے اور کیسی اچھی سویدھا اویلیبل کرتی ہے کوئی بجا رہا تھا اب بڑی عمدہ بجا رہا تھا کوئی اتفاق کی بات اس کی یہ خالی ہو گئی جی ہوا جی، خارج ہو گئی بجانے والی کی تو وہ کیا ہے حکایت دیکھ رہے حکایت تو اس نے کیا کیا اپنے منہ سے بانسی نکال کر نیچے رکھ دی نیچے رکھ دی اور کہنے لگا لے دی جی، تم اچھا مجھ سے زیادہ اچھا گانا جان کے تو ہی گال میں پھر گا لوں گا تم اس سے زیادہ اچھا گانا جانتی ہے تو ہی گالے پہلے میں پھر گا لوں گا اور یہ لکھ کر بہ نے ہم کو نصیحت کی ساتھ یہ لکھ کر ہم کو نصیحت کی ہے کیا فرمایا ہے دیکھو جب تم کچھ کلام گفتگو کر رہے ہو نصیحت عمل باتیں کو سنا رہے ہو اور ان میں کوئی اپنا بولنا بار بار شروع کر دے تو تم ایسے ہی کیجیے جیسے باسی والے نے کیا تھا کہ اچھا بھائی تم مجھ سے زیادہ ہنسی بری اور اچھے بولنے والے ہو اچھے میں چپ ہو جاتا ہوں تم بولتے حکایت لکھی یہ اور سمجھایا اس طرح پر تو ایسے ہی میں ایک بات مثال کی پیش کروں ایک شخص کی شادی نہیں ہوئی ایک شخص کی شادی جوان ہو گیا مگر شادی نہیں ہوئی اس کی اور جس کی شادی ہو گئی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے وہ یوں کہے کہ واہ یار واہ یہ تو شادی ہوئی تو مجھ سے ایک دو بس اور بڑا پھر سے شادی نہیں ہوئی ارے یار کون جھگڑے میں پڑے شادی شادی کیا شادی شادی کرے ارے ارے مجھے پتا نہیں دنیا بھر میں اس سے زیادہ کوئی مزے کی چیز ہی نہیں ہے وہ یوں کہتا ہے جس کی شادی ہو چکی ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ تو دنیا بھر اور کوئی چیز مزے کی ہے ہی نہیں تو کر کے دیکھ شادی ارے کیا بکتا ہے جاننا کیا مزہ ہوتا تو وہ مزے اٹھا رہے ہیں کہ بہترین پہننا ہے بہترین کھانا بہترین مکانوں کے اندر رہنا ہے بہترین نوکر چاکر کر کے بعد سے کیا بات کرتا ہے تو کہ بہت اچھا اس دن پتا چلے گا جس دن تمہاری شادی ہو جائے گی جب تم قائل میری اس بات کی اب اس کو لاکھ سمجھا رہے کہ شادی ہو چکی نا اس کی اب لاکھ سمجھا رہے کہ شادی میں ایسا اور ایسا اور ایسا ایسا مزہ آتا ہے اس سمجھا لیں وہ کیفیت اس کی سمجھ آئے گی اور تو جب آ آئے گی جب وہ شادی کرے بیوی کے پاس جائے اب آئے گی سمجھ اس سے پہلے سمجھ میں آ نہیں سکتی ایسے ہی ایمان کو جو ذائقہ ہے جب تک اس ایمان کے تازوں پر اپنی عملی زندگی نہیں لے آئے گا اس وقت اسے ایمان کی لذت ایمان کا ذائقہ ایمان کا مٹھاس معلوم ہو نہیں سکتا چاہے کتنی گاتے رہی اس کے سامنے بہرے کے سامنے بانسری گانے والا چھوڑو ایسے قرآن پاک کی بہترین مصری شخص تلاد کرنے والا تلاد کر رہا ہے جن کے کان کے صحیح کھلے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ جھوم رہے ہیں اور جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہلے تو کان کی ٹھیک بیرا پن دور کرے تو وہ دیکھتے کیا ہے کیوں ہل رہے یہ کیا ہوا تاجو کرے گا نہیں اور جس دن اس کے کان کا پیراقن دور ہو گیا او ہو یہ بات تھی جو جھوم رہے تھے ایسے ہی رسول پاک سسرم فرماتے ہیں ارے تم کر کے تو دیکھو اس رخ سے ہٹو اس رخ کو یا کچھ کر کے تو دیکھو جب تم کو معلوم ہوگا اسی لیے خواجہ اجمیری مجھے چشتی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی فرما دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو خبر نہیں ہمارے پاس کیا دولت ہے بادشاہوں کو خبر نہیں ہمارے پاس کیا دولت ہے جس دن ان کو معلوم ہو گیا تو بادشاہ بادشاہوں سے لڑنا چھوڑ کر ہم سے لڑنے آئیں گے کہ جو تم لیے بیٹھے ہو وہ لاؤ مگر تم کو قدر کرتے ہیں ہم نے بادشاہ تو جھگڑا لائی جنگ چھوڑ دی اور تم سے جنگ کریں گے ہم بڑا اچھا ہے ان کو خبر نہیں ہم چین سے زندگی اپنی ہیں تو حضرت کون ہوگا جو کہے گا میں جنت کا تعلیم سکتا اور جس چیز کی حضرت طلب ہوا کرتی ہے اس کے کچھ ذریعے بھی ہوتے ہیں کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے نہیں تو جنت کے بھی حاصل ہونے کے لیے کچھ اسباب کر دیے پینچی تو ایمان اگر یہ نہیں تو کرتے رہو بھرے کام خیر خیرات کے کافر بھی کرتا وہ بھی کنویں بنواتا ہے وہ بھی گرمیوں میں پانی پلانے کے طریقے اختیار کرتا ہے وہ بھی بہت خیرات کرتا ہے یہ جاؤ کیا اٹھتا ہے اس سے تو پہلی چیز وہ ایمان ہے اب دیکھو ایمان چاہتا کیا ہے ایمان کا تقاضا کیا ہے جس پر ایمان لائے ہیں اس کے مقابلے میں کسی اور دوسرے شخص کے حکم کو ماننا اور جس پر ایمان لائے ہیں اس کے حکم کے خلاف کرنا یہ کون سا ایمان ہے ایک بادشاہ کے رئیس میں رہتے ہوئے دوسرے کا اس طرح حکم ماننا کہ جس کی حکومت میں رہتے ہیں اس کی مخالفت اور قانون کے خلاف ہو جاوے رہ سکتا ہے ٹھیک اور یہ ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کی مملکت حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ ملک میرے اس میں کسی کی شرکت نہیں بلا شرکت ہے باری رے کی ایک نقطے کی بات عرض کروں ذاتی باری تالہ کی طرف سے کی بات یہ ایمان جو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے ایک کلمہ ہے نا کون سا کلمہ لا الہ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 بات رہی ہے نہیں کہیں نقطہ نہیں اس میں نقطہ ہے اس نقطے کے نہ ہونے میں نقطہ ہے کی کیا کہ جب ذات باری تارا کے کلمے میں اس ذات کے جو ذات ہے اس کے لیے جو کلمہ ہے الہ الا اللہ اس نے جب اپنے اندر نقطے کے ہونے کو گوارا نہیں کیا نقطے کے شریف ہونے کو بھی گوارا نہیں کیا تو وہ ذات اپنی ذات میں کسی دوسرے کی ذات کو کیا گوارا کرے گا شریف میں وہ ایسا یکتا ہے کہ وہ تو اپنے کرنے کے اندر بھی نقطے کو برداشت نقطے کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا تو اپنی ذات میں کسی کی ذات کو کیا برداشت کرے گی میں محمد الرسول اللہ کوئی نقطہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ابھی محمد کے اپنے نام کے ساتھ ملا کر نام لگایا اور اس میں کوئی نقطہ نہیں تو حضور کی رسالت میں کسی دوسری رسالت کا کیا گنجائش رہے گی اور رسولوں کے زمانے میں تو نبی ہوا دو نبی تھے نبی تھے بھائی بھائی سنا لیکن حضور کے زمانے میں کوئی آپ کے رسالت میں نبوت کر کرنے بھی نہیں رسول نہیں تو بھلا کسی اور دوسرے کو انسان نبوت میں شریک ہونے کے لیے کیا گنجائش نہیں نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے بعد تو ثابت ہوا کہ اور جو دلائل بہت سے ہیں اس کے علاوہ اسی کلمہ شریف سے کہ نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے بیان قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ختم نبوت یہ بیچے بات نقطے کی نقطے کی تو یہ ایمان جو اس طرح سے بے نقط جس نے اختیار کیا ہے جب اس کے تقاض عمل کرے گا تو اس کی زندگی حضرت بے نقط رہے گی بال لذت رہے گی لیکن جب کوئی اس کو اختیار کیے ہوئے نہ ہو جس سے اختیار کرنا چاہیے اسے کیا معلوم لذت کیا ہی مانگی یہ وقت تک اس کو بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے جیسے کہ وہ جوان لڑکا جب تک شادی نہ کرے اس سے کچھ تھوڑا دینی کی جگہ اس گرو نے روپیہ اپنے دنیا کے چیز ان کا پھینک دے گی جب نیند کا مزہ آ جائے گا اور جب تک یہ ایسا رہے گا تو یہ نیل کیسے کرتے جب روپیہ نکال کے پھینک دیا بے فکر ہے نیل سے اس کا پراپر اللہ میں نے قروب ہوں قروب اے مسلمان مغلو کان خوب سن لو اللہ ہی کے ذکر کے اندر سنی سے چین اور پینا ملتا ہے اسے چھوڑ کے اگر ملتا ہو تو چین کی زندگی سکون کی زندگی میں اسے مل ہے یہ سارا ہمارا ہی ہے اطارف فرمانا کتنے یقین کا ہے دوسری جانب اس کے خلاف اس یقین کی ہو سکتی ہے حضرت جس کے پاس دنیا کی ضرورت ہو اور بڑے الہی سے اس کی طبیعت سلامتی سے اپنے مستقیم سے دین بھی اس کے اندر آ گیا ہو صرف سے پوچھو کہ اسے دنیا کا بھی کیسا لگا رہا جس کے ساتھ دولت سے کہتے ہیں بہت کچھ آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ دین کا بھی کیسا مزہ آیا ہوا ہے جس درجے کا آیا ہوا ہے اس کو بھی اس دولت کے اندر مزہ آئے گا کسی بڑے سے بڑا بادشاہ جو پوری دنیا کا خزانہ کا مالک ہو بلا ایمان کی دولت سے اس کو مزہ نہیں آئے گا اور دولت کی کسی میں جمع ہو جانے دنیا کا ہی مزہ پانی حاصل ہے اور دن کا بھی مزہ دنیا بھی سے حاصل اور آخر بھی دونوں چیزیں ایسی غلط بات تو صحیح یہی ہے کہ جیسے آخر ممن کے لیے ہے کہ دنیا کے لیے تمہارے پاس میں آخرت ممن تمہارے لیے ہے کافی کے لیے نہیں ہے یہ دنیا بھی تمہارے لیے ہے تمہارے نام سے ہے یہ کافی صحیح ہوگا کہ جب دنیا کے اندر کوئی ممن نہیں رہے گا دنیا رہے گی میں ہوا کہ دنیا پہلے کی گئی اور جب وہ مل رہا دنیا پیدا گئی اب دنیا کے لیے بھی ہے مومن کے علاوہ جو بھی ہے وہ مومن کے کچھ کھا رہے ہیں یا اپنے حسین کے ساتھ کھا رہے ہیں تو جب وہ یہ رہے گا تو دنیا نہیں دنیا رہی تو دنیا کی بڑی بھی رہی دل کے سہلے تم کھا رہے ہو تم انہیں کو اڑانا چاہ رہے اور تم سمجھتے نہیں دیکھ لو کہ جس دن وہ اڑ گئے اس لیے تمہارے لیے پھر مرنے کی بات اس لیے میں نے کہنا چاہتا کہ بظاہر دنیا میں رہنے والا بلا ایمان کے جو بازار بارش ہوتا ہے کہ مزے میں ہے لیکن یہ مزے میں نہیں اس سے مزگی تو کسی دوسرے کو ہے ہی نہیں تو گرو کی بات بات یہ بات میں یوں آئی تھی کہ میں نے یہ کیا تھا کہ نہیں اور کتنے گاؤں کا مالک تھا لیکن کھانا کیا تھا اس کا سیما خوب باریک کرا کر اور سوچ لی کر ابال کر اس گروپ کھا مت بلکہ سوچ لی تمام اپنے بار ہے یہ راج زندگی اس سونے کی سوچ لی دوسرے پر ساری ریاست جس کے پاس تھی کیا پسند آتی تھی اب اس نے دیکھا ان چہرے کو اکٹھا رکھ کر اور موت دور کی نال کر اور کھا کر اور ندی کا پانی پی کر نہ سنتری کی ضرورت یا پہرے دار کی ضرورت کوئی ڈر کوئی جتنی وہی سے دیکھا تو اپنے ساتھی دوست رکھا ہوا تھا اس سے کہا تو میرے کے پاس جاؤ میرے کے پاس جاؤ ہمیں سنانے کے لیے کو سنا اس کے پاس جاؤ اس جینے سے جا کے یوں کہ ایک شخص ہے جیسے وہ مکان میں جاتے تو بڑا ہوا رینا ہے اس کے فیصلے مس میں کتنے گاؤں کئی گاؤں ہیں وہ یوں کہہ رہا ہے کہ نہیں دیوار اور بیماری میری ہے میں بھی کی کی میں سوائے سوا کر چوس لیتے اور نہیں سکتا یہ ہے میری بیماری اور بہت سے گاؤں کا ہوں میں رئیس بارے تو میں یوں چاہتا ہوں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں یوں چاہتا ہوں کہ اپنی یہ تندرستی تو اپنی یہ تندرستی اس غریبی کے ساتھ مجھے دے دے اور میری یہ بیماری اس ریاست نہ تو یہ کہلوایا جو اردو سمجھ رہے ہوں ہوں سمجھ رہے گے اچھی طرح سے یہ اپنی تندرستی اس غریبی کے ساتھ وہ کہتا ہے رئیس کے مجھے دے دے اور میری ریاست میری بیماری کے ساتھ تو لے دے جو کہلوایا ہے اس گھسیرے نے کہا بخشو ہمارا محاورہ ہے ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے تو آپ بھی ہندوستان کے سنا بھی ہوگا ممکن ہے تو محاورہ کیا ہے بخش میری خالہ میں رڈوا بھلا ایک تو راڈ جس کا میاں مر گیا ہو اور ایک رڑوا جس کی بی مر گئی ہو جس کی بی مر گئی ہو اسے رڑوا کہتے ہیں اور جس کا میاں مر گیا اس کے راڈ کہتے ہیں بے میاں کے بے بیوی تو اس کی بیوی گئی مرد وہ خالہ نے کہا بیٹا تو مو زندگی سبھی کے لیے ہے ابھی تیری عمر ہے اور بڈھے کی بیوی مر جائے تو تو بہت ہی اس بڈھے کے لیے زندگی گئی مشہور ہے نہیں کیونکہ بڈھے کی بیوی مر جائے تو بڈھے کی زندگی تو ہے زندہ میری زندگی گئی اس کی تو یعنی سب کچھ ہے کھا پی رہی ہے بھی یہ بھی ہے وہ ہے میں نے وہ بات کہا ہے یہ مشہور بات ہے اور ٹھیک بات ہے یہ ارے جوان کی تیے ہے اور کر لو بڈھو کون دے گا ہاں کوئی ایسا ہی خوب ہو اس کے پاس تو وہ غریب بیچارہ اس پیسے کی لالچ دے دے گا انہیں بڈھو کون دے اور دے بھی دی جی، ان کے جیسے واقعات یہاں بھی کچھ سامنے آئے ہوئے ہو اور دے بھی دی جی بڈھے کو وہ آ بھی گئی مگر بڈھا تو کام لڑکی رہے گی چلیے اس لیے مشہور ہے یہ کہ خدا بدھی ہوئی نہ مارے جوان کی پھر بھی ہو جائے گی تو بخش میری خالہ میں رنگا بھلا خالہ میں کر کے دیکھ سکا ہوں بہو کا حال یہ دوسری اور کر کے کیوں میرا خواہ کریے وہ چوٹی والی پریشان کرے گی بس مر گئی سے مر گئی بخش میرے خالہ میں رنگا بھلا یہ مسئلہ ہے تو ایسی گھسیری نے کہا بخشو نہیں ہے بخشو کرم کرو میں اس ریاست کو لے کر کیا کروں گا جب کھانے کو بھی نہیں دوسرے کھائیں گے میں کیا کھاؤں گا وہ قیمہ ابال کے اور سیخا کروں گا سبحان اللہ میں ان دو روٹیوں سے بھی گیا میں ان دو روٹیوں سے بھی گیا بس پڑھائے چار پائی پہ چلنے پھرنے سے بھی گیا بس اس کی ریاست اس بیماری کے ساتھ مجھے نہیں چاہیے میری یہ غربت میرے لیے سندری سب کافی ہے معلوم ہوا کیا تعالیٰ نے فرمایا ہے اس واقعے میں کیا معلوم گا جو تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دل کو چین نہیں روح کو سکون نہیں تو چاہے دنیا بھی بھری ہوئی ہو سے بیکار ہے اور اگر روح کو دل کو سکون ہے چین ہے بے فکر ہے بے غم ہے تمہیں اس سونے کے لقمے سے یہ جو کہ روٹی آتی ہے کی مثالیں ہیں مگر ذہن چلتا نہیں اور اس وقت میں تو سائنس اور مادیت کیا کہوں بھلا کرے سورت یورپ کا اللہ تعالیٰ کہوں گے تو گائے دوں گا میں نے حید بدوا کی بات تمام ہم مسلمانوں کے دماغوں کے اندر بھی حضرت اس سائنس مادیت نے مادیت کا دیا بنا دیا ہے روحانیت ایک ایک کر کے جا رہی ہے اس لیے مسلمان کو روحانیت کا کوئی مزہ نہیں آ رہا اور جب مزہ آ جاتا ہے نا تو قربان کر دیتا ہے دوسری جس کو اس کے مقابلے میں تو اسی لیے حضور نے فرمایا ظاہر صاحب سے کہ ظاہر تم ہی تو کہہ رہے ہو یا رسول اللہ لیکن میں اپنے بھی کام کا نہیں تو دوسرے کا کیا کام کا ہوں گا مجھے کون خریدے گا نے سلمان تم ہی تو کہہ رہے ہو اللہ اللہ رسول سے پوچھو کہ تم کتنے کام کے ہو وہ کیوں ایمان کی دولت حضرت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت کو باعی صافیت آخر دن تک ہمارے لیے باقی رکھے تو بادشاہتی بادشاہ اور کیسی بادشاہ ہے میرے بچے بیٹھے ہوئے خدا کر کے سمجھ لے گئے کہ ایمان کی صرف ایمان کی دولت گئی جی چلو مان لو کہ آماد دروازہ وغیرہ بھی نہیں کیے مان لو تھوڑی دیر کے لیے لیکن ایمان ساتھ گیا تو اس ٹکٹ میں کچھ خرابی آ گئی اب جنت میں جانے کے لیے جیل لگ رہی ہے کہ دو جس قدم بھیج دیا اس کو جیل خانے میں حکم کی تعمیر نہ کرنے کی بنا پر دیا لیکن جب اس مومن کو نکالیں گے اللہ تعالیٰ اور کون سا مومن جو بالکل اخیر میں نکالا جائے گا ہمارے صاحب ہم کو اطلاع کر گئے جو بالکل اخیر میں نکالا جائے گا اور جب وہ نکالا جائے گا کالا ہوگا جیسے کولا کالا ہوتا ہے تو ایک نہر حیات ہے باہر نہر حیات اس میں ڈال دیا جائے گا اس کو کوڑے ہوئے ہوئے مومن کو دوزہ سے نکال کے اس کے اندر ڈال جائے گا اس لہر حیات کا اثر یہ ہے کہ پڑتے ہی ساری سیاہی اندر کی باہر کی سب دھل گئی ختم ہو گئی اب وہ اتنا حسین و خوبصورت اور سارے جوان ہو کر نکلے گا کہ چودہ رات کا چاندی سمجھ آئے گا ایسا نکلے گا اور جب لمبا لمبی حدیث ہے یہ میں خلاصہ کر رہا ہوں اور جب اس کو جنت کے اندر جنت دل جائے گی تو اس اخیر میں ایسے شخص کو جنت کی نعمت اتنی اتنی ہنسی ملے گی یہ پوری دنیا ہے یہ پوری یہ دنیا ہے حضرت اس کا دس گنا اس کا دس گنا اس اخیری بخشے کے بارے میں ملے گا تو جو پہلے بخشے گئے ہوں گے جو پہلے بڑھتے جائیں گے ان کو کتنا ملے گا جو اس پوری دنیا کا دس گنا ملے گا اس کو جس مومن کو دو دس سے اخیری میں نکالا گیا ہے کہ خوبصورتی اتنی آ جائے گی اور خوبصورتی ایسی ہے اب بتلائیے گا کہ اسی موڑ زیادہ کون سی ہے کہ جس کو اس پوری دنیا کا دس دس گنا دیا جائے گا کیا اور جب دیں گے دس گنا تو سواری بھی ایسی دیں گے کرتا مطلب جواب ہے اس لیے بڑی کیا کرے گا ارے یعنی جو دے گا وہ اس سواری کو بھی دے گا کہ تاکہ اپنی پوری جدت کی کرتا پھر جو حساب کتاب اخیری بات جو حساب کتاب پورا ختم ہو گیا اور کوئی ممی جو رہا اور کافر جو کے اندر رہ گئے کہ کافر کی بخشش نہیں مبین کی بخشش اب بڑے بہرے بھی ہو جائے یا جیل خانے سے نکال کر بھیج دی جائے اب موت کی کیا ضرورت ہے اگر اب بھی موت ہے تو پھر جلد میں کیا ہوا اب اقلاع حکم دیں گے موت کو بلاؤ جنتی سب کے سب جنت پہ چلے گئے اور یا ہے دو دس کے اندر رہے گا ہے تو موت بلاؤ موت میدے کے شکل میں لائی جائے گی مجسم کیا جاتا ہے مجسم کر کے میدے کی شکل میں اس موت کو لایا جائے گا جو جنتیوں اور جو جفلوں کے بیچ میں سامنے موت حکم ہوگا فرض اس کو فیصلہ موت کو جگہ اس موت کو ہی موت آئے گی اس کو جندہ کر دیا جائے گا تو بتلا دیا جائے گا اے جنتی ہو موت آ موتاوی اور تمہاری سن کا نہیں ہمیشہ رہو اور اے کاف ہو تمہارے لیے کیا موت کوئی کام نہیں تم اسی کے اندر رہو اب اس کا اندازہ کیجیے جائے گا حضرت کہ ایمان کو ساتھ لے جانا کتنی بڑی مدد ہے میں بچوں سے کہتا ہوں ایسا مجھے بھی اپنے لیے پہلے ہے توفیق بخشے اس ایمان کی حفاظت کی اور میرے بچوں کو توفیق دے اس بات کی کہ کفرستان کے اندر رہتے ہیں کفر کی باتوں سے پرہیز کرے میں چاہ سستی ہو آم میں چاہ سستی ہو مگر ایمان اپنے ہاتھ سے لے جاوے اس کی حفاظت کرے کوئی کلمہ کفر کا منہ سے نہ نکالے کوئی کفر کی بات دل کے اندر لانے پا پاوے نہ نہیں پڑھتے تمہاری خوشی مت پڑو تم جانو روزانہ لگتے تمہاری خوشی مت رکھو تمہاری خوشی لیکن ایمان کو مت کھو جو ایمان کے عقیدے ہیں کہ اللہ کو ایک سمجھو اس میں کسی شخص کا کسی اعتبار سے کسی چیز کا کوئی شرکت نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں تو پورا قادر مطلق ہے تمام بیا اسلام پر ہمارا ایمان ہے مگر عمل کے لیے رسول قاتل خاتون نبی ہے ہم ان کو رسول خاتون نبین جانتے یقین کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ موت جائے گی یقین ہے ہمارا اور ہمیں یقین ہے کہ موت کے بعد زندہ ہو کر حساب کتاب ہونا ہے ہمیں یقین ہے کہ ملائکہ بھی ہے ہمیں یقین ہے کہ جنت بھی ہے ہمیں یقین ہے کہ گردش بھی ہے ہمیں یقین ہے کہ کوئی اسرات سے گزرنا ہے کوئی اثرات بھی ہے ہمیں یقین ہے کہ حساب کتاب کا ہونا ہے ہمیں یقین ہے کہ کافر کی بخشش نہیں یہ اعتقاد میں داخل ہے ہمیں یقین ہے اعتقاد میں داخل ہے کہ مومن کی بخشش ہے یہ ایمان کی باتیں ہیں ہمیں یقین ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے پانچ وقت کی یقین ہے یہ ہماری کوتاہی نہیں پڑتی یقین ہے پانچ وقت کی نماز ہمیں یقین ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہوگا زکات اتنا فرض ہے ہمیں یقین ہے کہ رمضان مبارک کے خاص مہینہ ہے اس کو رکھنا فرض ہے ہمیں یقین ہے کہ جس کے پاس اتنا اور ایسا مال ہوگا اس کو حج کرنا فرض ہے ہم ان تمام فرضوں کو یقینی طور پر یقین کرتے ہیں ہمیں کوئی شخص نہیں اور وہ جو چیزیں ہیں جو ابھی عرض کی گئی تھی ایمان سے متعلق ہمیں یقین ہے اور ہمیں کفر کی کوئی بات پسند نہیں ہمیں کفر کی کوئی بات پسند نہیں بلکہ ہمیں کفر سے اتنی نفرت ہے جیسے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنے سے ہم کو نفرت ہے اگر ہم کو کوئی پکڑ کر اٹھا کر زبردستی آگ میں ڈالنا چاہے ہمیں کسی گھبراہٹ ہوگی ہمیں کچھ گھبراہٹ ہے ایمان اس کا صحیح سالم چلا گیا تو نمرود جیسا دنیا کے اندر جب تھا تو پوری دنیا کو بادشاہ تھا اس کے سامنے کوئی بادشاہ نہیں تھا مگر لاہا سے لاہ کوئی بادشاہ نہیں تھا مگر لا حاصل رہا جب اس ایمان کے ساتھ چلا گیا اس سے بڑی سے بادشاہ کس کے پاس بچے نوجوان رہے یا رہے ٹھیک ہے لیکن کفا سے میل جول اور کافی عورت سے میل جول کافی عورت سے کفر کے رہتے ہوئے سے میں نے کہا مسلمان لڑکی کا کافر کے ساتھ جانا اس کو گوارا کر لینا یہ اپنے ایمان کو کھونا ہے قرآن پاک میں تمہیں کافرہ عورت خوبصورت خوبصورت کتنی بھی ہے مگر تمہارے لیے اس سے بہتر تمہارے لیے لوگ ہی پسند آنا چاہیے قرآن شریف میں ہے اے مسلمانوں کافرہ عورت کیسی بھی کیسی خوبصورت اس والی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو لوڈی ہے آزاد شریف نہیں ہے وہ تمہارے لیے بہتر اس کافرا سے اور خوبصورت کیا روز کی رازیت مہینے دو مہینے دس آنے دیجیے اور جس کی بیماری سے ہو جانے دیجیے سارا حسن نہیں گئی کیا روز کی تو اگر ایمان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کھو کر اور کافراس مل بھی گئی تو کیا ملا اس مومنہ لڑکی کو کافر کتنی مالدار خوبصورت سے اگر ملا کر کیا ملا دنیا دنی کو پانی سمجھو دنیا کہتے زری دنیا دنی کو پانی سمجھو یہاں کی ہر چیز کو آنی جانی سمجھو یہ چمن یوں ہی رہے گا باغ با اور جانور جتنے جاندار ہیں جانور یہ نہیں بیٹھاتی جانور جاندار یہ چمن یوں ہی رہے گا دنیا کے کا سے اچھا بھائی ہو رہا ہے یہ جو ہی رہے گا باغ باغ اور جانور اپنی اپنی بولیت سب بول کر ہو جائیں گے ایمان قائم رکھے بچے نوجوانوں کو ایمان محسوس ہے کہ کوشش رکھے ایمان اپنے ہاتھ سے لے جائے نہ کسی کافرا کو دیکھے نہ ہماری بچی کسی کافر کو دیکھے خود کی کوئی بات طبیعت کو پسند نہیں ہر چیز ان کی بری باتوں کو ہاں، اخلاق ہے اخلاق ہے اسلام کی تعلیم تو جب ایک چیلا گرو کہتا ہے اس کی دعوے داری کر رہا ہے چین دس ہو گیا تو ذاتے پاری ڈالا ہے ربی حقیقی ہے جس بات کو وہ فرما رہے ہیں جب اس پر ہمیشہ چلتے رہیں گے چین سے کوئی نہیں گے توفی بخش اور تعلیم کو پولیس کو توفی بخش کے لیے کیا ہاں